حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں بے ہوشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ بے ہوشی تاری ہو گئی افاقہ ہوا تو فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ آزان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری بار بے ہوشی تاری ہو گئی افاقہ ہوا تو فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ آزان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابا جان نرم دل آدمی ہیں جب اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے اگر آپ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی تاری ہو گئی افاقہ ہوا تو فرمایا بلال سے کہو کہ آزان دیں اور ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں تم عورتیں تو یوسف کی ساتھ والیاں ہو راوی فرماتے ہیں چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے اذان دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو فرمایا کسی کو بلاؤ جو مجھے سہارا دے چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں ایک اور صاحب بھی حاضر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سہارے سے مسجد کی طرف چلے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو پیچھے ہٹنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے حتیٰ کہ ابو بکر نے نماز مکمل کر لی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث غریب ہے نصر بن علی کے علاوہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1234